حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے دو رکاتے پڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دو صورتیں کتنی اچھی ہیں جو فجر کی سنتوں میں پڑی جاتی ہیں قل هو اللہ وحد اور الكافرون سننے ابن حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس